حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا اور میں مدینے کو جو ان دو سیاہ پتریلی زمینوں کے درمیان ہے حرم قرار دیتا ہوں نہ اس کے کانٹے دار درخت کاٹے جائیں اور نہ اس کے شکار کے جانوروں کا شکار کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو سترہ